تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو ظاہرن تو پھول ہے پاباتن ببول ہے تو ظاہرن تو پھول ہے پبات بابول ہے آنکھوں میں جھونکے دھول ہے یہ فلسفہ فضول ہے آنکھوں میں جھونکے دھول ہے یہ فلسفہ فضول ہے محیر العقول ہے تو عاشق رسول ہے محیر العقول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے سر پر تیرے انگریزی بال سنت سے خالی تیرے گال سر پر تیرے انگریزی بال سنت سے خالی تیرے گال سمجھا ہے تو اسے جمال ہے خام تیرا یہ خیال سمجھا ہے تو اسے جمال ہے خام تیرا یہ خیال یہ صرف تیری بھول ہے تو عاشق رسول ہے یہ صرف تیری بھول ہے عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے ماناگ میں فراق ہے یہ دور تجھ پہ شاق ہے ماناگ میں فراق ہے یہ دور تجھ پہ شاق ہے تیبا کا اشتیاق ہے لیکن یہ کیا مذاق ہے تیبا کا اشتیاق ہے لیکن یہ کیا مذاق ہے فساق میں شمول ہے تو عاشق رسول ہے ساق میں شمول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے سو ہوس کی پیاس ہے گناہ تجھ کو راس ہے ہر سو ہوس کی پیاس ہے گناہ تجھ کو راس ہے عیسائیوں سی شکل ہے انگریز سالی باس ہے عیسائیوں سی شکل ہے انگریز سالی باس ہے منافقت اصول ہے تو عاشق رسول ہے منافقت رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے نا واقف فنا ہوا سر کبر سے تنا ہوا نا واقف فنا ہوا سر کبر سے تنا ہوا پجاری انا ہوا فرعون ہے بنا ہوا پجاری انا ہوا فرعون ہے بنا ہوا ناقابل قبول ہے تو عاشق رسول ہے ناقابل قبول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے مانا کہ تو شریف ہے ہر ظلم کا حریف ہے مانا کہ تو شریف ہے ہر ظلم کا حریف ہے پر دین میں ضعیف ہے حدر تو نحیف ہے پر دین میں ضعیف ہے حدر تو نحیف ہے اب عشق خود ملول ہے تو عاشق رسول ہے اب عشق خود ملول ہے تو عاشق رسول ہے تو آش پہ رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے مدحت ہی خوب کرنا تے بھی خوب لکھ مگر مدحت ہی خوب کر ناتے بھی خوب لکھ مگر کرتا ہوں قصہ مختصر گر پاس تیرے اے اثر کرتا ہوں قصہ مختصر گر پاس تیرے اے اثر کرتا ہوں قصہ مختصر گر پاس تیرے اے اثر حسن عمل کا پھول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے تو عاشق رسول ہے